بسم الله الرحمن الرحيم تو <coughs> کل سبق یہ رکوت تو ہو گیا نمبر میرے خیال میں میں تک میرا خیال ہو گیا تھا جو پچھلے آیت آیت کریمہ کریمہ تھی تھی جو دو قریب کے اسی جو اگلی آیت اس کے پہلے ترجمہ پڑھ لیتا ہے ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا من كسب سيئة آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی ولا من کسب سیئتا جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں جو لوگ بھی بدی کرتے ہیں ولا من کسب سیئتا جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں یا کرتے ہیں واحاط به خطیئته اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی جو کے باسی ہے تو ایسے لوگ ہی جو فی خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اگلی جو ایسی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں آمنوا الصالحات اصحاب الجنہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اولائک اصحاب الجنہ تو وہ جنت کے باسی ہے وہ جنت والے ہیں وہ جنت کے رہنے والے ہیں وہ فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے سلامن من اب جو ہے نا کتاب میں جو اس کی تفصیل ہے ترجمہ تم نے پڑھ لیا کتاب میں جو اس کی تفصیل ہے وہ پڑھ لیتے ہیں بلا تمسکم وتخلدون فيها من من کسب سیئتا یعنی شرکن جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں وحادت بھی خطیعته اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے بال افراد والجمع اس خطیعہ یہ مفرد بھی آیا ہے اور جمع بھی آیا ہے مفرد بھی آیا ہے اور جمع بھی آیا ہے مفرد اور جمع دونوں کے ساتھ پڑا گیا ہے استولت علیہ و احدقت بھی من کل جانب بانماتا مشتکن اي استولت عليه واحدقت به من كل جانب بان مات مشركا مطلب اس کا یہ ہے اي استولت علیہ یعنی او قصور اس پر چھا جائے اس سہولت علیہ یعنی او قصور اس پر اس پر چھا جائے ای اس سہولت علیہ یعنی او قصور اس پر چاہ جائے وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور اس کو اس طرح ہر طرف سے گیر لے وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور اس کو اس طرح ہر طرف سے گیر لے لِأَنْمَاتَ مُشْتِقَ کہ او شرک کی حالت میں مر جائے کہ او شرک کی حالت میں مر جائے تو جب شر کی حالت میں مر جائے تو اولا روم فی ہاں خالدون تو ایسے لوگ جہاں نبی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے روئے فیہ معنی من یعنی ہم جو ضمیر لایا گیا ہے ہم فیہا خالدون ہم ہم جو ضمیر لایا گیا ہے اس میں من کی معنی کی رعایت کی گئی ہے من کی معنی کی رائت رکھتے ہوئے ہم ضمیر جمع لایا گیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے وعملوا الصالحات اور نیک کام کریں گے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں یہی لوگ بہشت والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اب ان آیات کریمہ میں یہ جو ابھی دو تو ابھی ہم نے پڑھ لی اور اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی تو ان آیات کریمہ میں یہود کی جو خیالی تھی ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خیالی جو پلاؤ پکائے ہوئے تھے اپنے دماغوں میں ان کی جو علماء تھے بڑے تھے انہوں نے ان کو بتایا تھا اور ان کے جو عوام تھے عوام نے بھی اپنے علماء کی باتوں پہ یقین کر لیا تھا وہ کون سی باتیں تھیں نمبر ایک جس طرح کے پچھلے آیت میں اس کا تذکرہ ہو گیا ان کا یہ گمنٹ تھا ان کا یہ زن تھا تھا گمان بلکہ یقین کے حد تک یہ قیدہ تھا کہ نحن اللہ کہ ہم ہی خدا کے محبوب و مقبول ہے ہم ہی خدا کے محبوب و مقبول ہے اسی لیے ہمارے سارے گناہ معاف ہے ان کو یہ گمنٹ تھی کہ چونکہ ہم اللہ کو محبوب ہے مقبول بھی ہے اللہ کے ہاں تو چونکہ ہم محبوب ہے مقبول بھی ہے تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے محبوب ہونے کی وجہ سے مقبول ہونے کی وجہ سے وہ معاف ہوں گے پہلے تو یہ گمنڈ تھی دوسری گمنڈ دوسرا جو ہم خالی تھی ان کے جو و اجداد ہے ان کے جو و اجداد یعنی یہود کے وہ چونکہ انبیاء اور رسول تھے انبیاء اور رسول ہے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء اجداد انبیاء اور رسول ہے اس لیے چونکہ ہمارے ابا اور اجداد انبیاء اور رسول ہے اول تو ہم جائیں گے نہیں دوزخ میں اگر جائیں گے بھی تو ہمیں بچا لیں گے یہ ان کی دوسری خیام خالی تھی گمنٹ کا اور تیسری شمشالی بالفرض اگر جہنم میں جانا ہی ہوا تو چند روز ہوگا پہلے تو جائیں گے نہیں اگر جائیں گے تو ہمارے جو ابا و اجداد رسول اور انبیاء گزرے ہیں وہ ہمیں بچا آئیں گے اور اگر گئے بھی تو تھوڑے سے دن ہم جائیں گے جس طرح کہ پچھلے آیت کریم کے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ ا یہ ان کی تیسری کمانڈ تھی اور چوتھی کمانڈ چوتھا جو ان کا خیال تھا کہ نبوت کا جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کا مستحق صرف اور صرف ہمارا خاندان ہے یعنی یہود ہے کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی تقریبا انبیاء آئے تھے وہ یہود ہی میں تھے تو یہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا ہی خاندان کہا کے مستحق ہے تو یہ ان کی چوتھی ان کا چوتھا گمن تھا خالی کہ نبوت کے مستحق صرف ہمارا خاندان ہی ہے اور انہوں نے جو کہا تھا جس طرح کہ پچھلے آیا میں ہم نے کہا کہ لن النار الا ایام معدودہ ان کا یہ جو عقیدہ تھا یہ جو گمان تھا یہ بھی اسی فاسد عقیدہ کی وجہ سے تھا ان کا جو یہ گما انہوں نے جو کہا تھا کہ لن النار الا ایام معدودہ تو ان کا جو یہ عقیدہ تھا اس کا بھی یہ گمان تھا پچھلے جو ہم نے چار بیان کیے نمبر ایک کہ نمبر دو کہ ہمارے ابا و اجداد انبیاء رسول ہیں اور نمبر تین کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند روز ہوگا ان تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا کچھ وقت کے لیے ہوگا اور نمبر چار کہ نبوت کے جو مستحق ہے اور صرف اور صرف ہمارا ہی خاندان ہے تو اس گمان کی وجہ سے اس گمان کی وجہ سے وہ دین موسوی کو دائمی اور غیر منسوخ سمجھتے تھے کہ حضرت مصالح السلام کی او ہمیشہ ہی رہے گا اور یہ منسوخ نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جو کہ حضرت علیہ السلام کی بات تشریف لائے اللہ تعالی کے طرف سے گئے ہوئے ان پر ایمان نہ لانے سے خوف کو کافر بھی نہیں سمجھتے تھے یعنی چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا یہ ذہن بن گیا تھا یہ ان کے دماغ میں یہ رج بس گیا تھا کہ انبیاء جو ہے نا ہم ہی سے آئیں گے تو اس وجہ سے جو ان کے بعد نبی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس پر ایمان نہیں لے آئے تو ان کا جو یہ خیال تھا یہ بھی جو ہے نا چونکہ ان کا جو پہلا بنیاد ہی غلط تھا بنیاد ہی غلط تھا تو یہ غلط سے غلط ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بنا الفاصل علی الفاصل تو شروع سے ان کا جو گمنٹ تھا جو خیال تھا جو ان کا یقین تھا جو ان کا عقیدہ تھا وہی غلط تھا تو اس پر جو ہے نا یہ دوسرے تیسرے جو ہے نا آگے جو ہے نا یہ جاتے رہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بعد آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان دونوں کا انہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے اگرچہ وہ دین موسوی پر اس وقت تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کا جو منسوخ ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو منسوخ ہو گیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا بھی انکار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا بھی انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے ان کو کافر ہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ بھی انبیاء ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بھیجے گئے ہیں تو اگرچہ ان کو مان رہے تھے حضرت مصع علیہ السلام کو لیکن ان کے انکار کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ان انکار کی وجہ سے ان کو کافر ہی سمجھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے چونکہ ان کو کافر ہی سمجھا جائے گا اور کسی کی بھی کتاب میں ان کی وعدہ بھی نہیں ہے کسی بھی کتاب میں ان کے انکار کے بعد کہ یہ منکر بھی ہوں گے انکاری بھی ہوں گے تب بھی یہ نجات جہاندہ ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ان کا یہ جو دعوی ہے یہ ان کا یہ دعوی بلا دلیل ہے بغیر دلیل کے ہے اور جب دعوے پر دلیل نہ ہو تو وہ ہی ہوتا ہے ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جو خیال ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ چونکہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور دعویٰ جب بلا دلیل ہوتا ہے تو وہ مردود ہوتا ہے ان کا یہ جو گمنٹ تھا یا یا یا خیال تھا تھا یقین کے حد تک ان کے یہ عقیدت ہے تو یہ بھی مردود ہی گیا اب یہ جو کریمہ ہے اس کے بعد والی جو کریمہ ہے اس پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ہیں ترجمہ ترجمہ پڑھنے کے بعد جو جو ہے ہے نا پھر او او پڑھ پڑھ لیں گے کام اس اس کی تفصیل پہلے کا لیتے اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا إِلَّا اخذنا میثاقہ بنی اسرائیل اور او وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا اور او وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کس چیز کا لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے کہ تم اللہ کے سوا اللہ کی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے وہ بل احسانات اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور بل والدین احسان اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے وزل قربا اور رشتہ داروں سے بھی ولیتامہ اور یتیموں والمساکینی اور مسکنوں سے بھی وقول للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا بلی بات کہنا وقول للناس حسنا اور لوگوں سے بلی بات کہنا اچھی بات کہنا واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنا واقعی مسلاط ہے اور نماز قائم کرنا وعت زکات اور زکات دینا ثم تولیتم ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم مورعون ثم تولیتم پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کی سوا ثم تولیتم الا قلیلا پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کی سوا باقی سب وانتم مورعون اس عہد سے منہ مو موڑ کر پھر گئے پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کی سوا باقی سب اس عہد سے منہ مو موڑ کر پھر گئے یہ تو اس کا ترجمہ ہوا اباس کتاب ہے وسط کو اضافہ اور یاد کر اس وقت کو اضافہ بنی کا بنی اسرائیل جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے میساک قول وعدہ عہد فی تورات تورات میں جو ان پر نازل حضرت مکہ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا وقلنا اور ہم نے کہا لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرو لا تعبدون کہ کسی کی عبادت نہ کرنا بتائی ولیا کہ یہ جو تعبدون ہے لا تعبدون یہ تو یہاں پہ تو تا کے ساتھ ہے یہ تا کتاب بھی ہے اور یہ کتاب بھی ہے یہ سو قرات بتایا کتاب اور یا دونوں کتاب یہ دونوں طرح ہے اللہ سوائے اللہ کے لا تعبدون الا اللہ کی تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے یہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا خبر ان بھی مانا ہے نہ یہ لا تعبدو کہ یہ خبر ہے بمانا ہے نہیں کہ یہ خبر بمانا ہے نہیں کیا اور اس میں دوسری قرآن لا تعبدو بھی پڑھا گیا یعنی بغیر ان کے یہاں پہ تو نون ہے اور اس میں ایک اور قرآن بھی ہے اس میں بغیر نور کے پڑھا گیا ہے وقر اللہ تعبود اللہ تعبود بھی پڑھا گیا ہے یعنی پہلی قرآن تو تعبودون ہے مشہور اور دوسری قرآن جو ہے نا اس میں لا تعبود بھی ہے و احسن نو احسانا اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک و احسن نو بالوالدین احسانا اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک برن یعنی اچھا سلوک نیکی کا اچھائی کا بلائی کا وزل قربا اور رشتے داروں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا کرو خراب ہے والدین پھر یہ جو قربا ہے اس کا عطف ہے والدین پر پچھلا جو بل والدین اس پر اس کا عطف ہے نفی ترکیب بتائیے اس کا واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا يا حسنا واليتامى اور يتيمو والمساكين اور مسكينو کے ساتھ وقولوا للناس قولا حسنا يا حسنا اور عام لوگوں سے اچھی باتیں کہو اور عام لوگوں سے اچھی باتیں کہو من العمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شان محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم وفي قراءة تو اس کو پھر بتایا من الامر بالمعروف یعنی بلاہی کا حکم کرو اچھائی کا حکم کرو والنهي عن المنكر اور برائی کی ممانعات کرو اور برائی کی ممانعات کرو یعنی جو منکرات ہے جو بری چیزیں ہیں ان کی ممانعت کرو وسط کی فیشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رات بازی سے کام لو سچائی سے کام لو یہ بتایا گیا تھا وفقات بزم الحائی وسکون مصدر بھی مبالغتا اس میں جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اور قرات بھی ہے کہ اس میں ہا کا جما ہے اور سین کا سکون ہے ہا کا یعنی یہاں پہ تو حسنن ہے یہ جو مشہور ہے اور دوسری قرات میں جو ہے نا ہا کا جما ہا کا جما ہے اور سین کا سکون ہے یعنی حسنن یہاں پہ تو حسنن ہے دوسری گراہک میں ہے موبائل وطن کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حسن یہ مزر پڑا گیا ہے بطور مبالغہ کے بطور مبالغہ کے حمل ہو جائے گا یعنی اس کو اس کو منظر پڑا کیا ہے مبالغہ کے لیے مبالغہ کی وجہ سے مبالغہ پر یہ حمل ہو جائے گا سوالات اور نماز کی پابندی رکھنا نماز کا نماز قائم رکھنا زکات اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور زکوٰۃ قبل تم ضارے تو تم نے ان احکام کو قبول کر لیا تھا تم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سے یہ یہ کیا تھا معاہدہ کیا تھا ان سے یہ قول لیا تھا یہ اقرار لیا تھا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہے لا الا واحسن احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه ان سب قربا نے اس سے عہد لیا تھا فقبلتم ذلك تم نے ان کو قبول کیا تھا تم نے ان احکام کو قبول کر لیا تھا ثم ثم تولیتم تولیتم پھر پھر تم گئے اس قول و اقرار کو پورا کرنے سے اعرضتم عن الوفاء به فيه اعرضتم عن الوفاء به پھر تم پھر گئے اس قول اور قرار کو پورا کرنے سے اعراض کیا یعنی پہلے اقرار کیا تھا عہد کیا تھا پھر اس سے تم پھر گئے فیہ التفات عن الغیبت اس میں التفات ہے غیبت سے غیبت سے والمراد آباؤهم اور اس سے مراد جو ہے ان کے اباؤ اجداد ہے الا قلیل منکم وانتم معرضون الا قلیل منکم تم میں سے کم تم میں سے کم یا چند افراد کے علاوہ وانتم معرضون تو اس طرح سے تم بھی اپنے اباؤ کی طرح اپنے اباؤ کی طرح پھر گئے جس طرح تمہارے اباؤ اجداد پھر گئے تھے اسی طرح تم بھی پھر گئے انہو کبا اکم انہو کبا اکم اس اقرار سے تم تم بھی اپنے ابا کی طرح پھر گئے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا والدین کی اطاعت اور خدمت بھی ہونی چاہیے کرنی چاہیے تو ایک طرف جو خالق حقیقی ہے اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف جو پیدائش کا سبب ہے بظاہر وہ والدین ہے یعنی اصل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی خالق ہے لیکن دنیا چونکہ عالمی اسباب ہے <laughs> کے دائرے میں جو ہے نا والدین ماں والدہ اور والد ماں اور والد یہ بظاہر اس کا سبب بنتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق الخدمت بھی بتایا کہ اللہ کے بندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا والدین کی اطاعت و خدمت بھی کرنی چاہیے ان کی بات بھی ماننی چاہیے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ مقدم ہے وہ مقدم ہے تو اس وجہ سے اگر دونوں کے حقوق میں کسی وقت مزاحمت ہو جائے یعنی اللہ حقوق اللہ اور حقوق الباد تو مقدم اور رہجہ جو ہے نا وہ اللہ ہی رہے گا تو اس طرح پھر والدین والدین ہوں گے کے علاوہ پھر دوسرے رشتہ کرتے کرتے جو پھر نزدیک ہوں گے ان کا اعتبار کیا جائے گا تو اس میں یہ جو کہا کہ اللہ قلیل منکم وانتم موردون تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہود کے جو بڑے عالم تھے ان کے جو اور جو طریقہ کتب تھی ان کا بھی علم رکھتے تھے اور تورات کا بھی علم رکھتے تھے ان کو علماء میں سے شمار ہوتے تھے پہلے اسلام نہیں لائے تھے پھر اسلام نے کہا آئے عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں صحابی بن گئے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قلیل منکم کہ تم میں سے بعض اس اقرار پر برقرار رہے اور اکثر جو ہے نا اپنے آبا اجداد کی طرف وہ پھر گیا تو اس قلیلت سے جو ہے نا مراد یہ عبداللہ بن ان کے بڑے علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے پھر یہ اسلام لے کے مشرف اسلام ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے صحابی بن گئے صرف اس ایک کے علاوہ عبداللہ بن سلام کے علاوہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا جو اقرار کیا تھا اللہ جو ان سے عہد لیا تھا اس پر برقرار رہے ان کے علاوہ بلکہ جتنے بھی تھے وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح اپنے اقرار سے وہ پھر گئے یہاں ایک تھوڑا سا یہ اشکال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ جو عہد تھا یہ جو اقرار تھا یہ جو معاہدہ تھا یہ تو ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ان کے اباؤ اجداد سے لیا گیا تھا یہود کے کے و اجداد سے لیا گیا تھا تو یہاں پہ موجودہ اس وقت کے جو یہود تھے ان کو یہ کیوں کہا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقرار معاہدہ تو ان کے آبا تک کیا گیا تھا لیکن موجودہ جو یہود تھے یہ بھی جو ہے نا ان کے پیروکار تھے ان کے ماننے والے تھے ان کو اپنے بڑے تسلیم کرنے والے تھے تو جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا تھا یہ بھی کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ متفق تھے تو اس وجہ سے جس طرح وہ خطاب اور احتاب ان کی طرف خطاب اور عقاب اسی طرح تو ان کو بھی شریک سمجھا جائے گا تو یہ آیت کریمہ ہوگی اسی آیت کریمہ ہی پڑھ لیتے ہیں پہلے اس سے ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کا وہ پڑھ لیتے ہیں اگرچہ یہاں پہ تو میرا خیال میں ہمارے گھڑی کی مطابق تو دو تین منٹ رہ گیا اگر کوئی اور کلاس نہ ہو تو یہ جو بکیا آیت کریمہ ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں باقی روکو تک ان شاء ہو جائے گا اگر دوسری کلاس نہ ہو تو اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ روکو تک پہنچا لیتے ہیں اور اگر کلاس ہو تو اسی جگہ بھی اسٹاپ کر لیتے ہیں اس میں جو ہم نے آج پڑھا اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا سمجھنا آئی ہو تو بتا دیں چلو صحیح ہے اگر دوسری کلاس ہے تو آج جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق اگر کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئی ہو یا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو عبارت کی جو ترکیب عبارت کے ترجمہ قرآن کریم جو آیت کریمہ کا ترجمہ اگر کوئی پریشانی ہو یا اس کی جو تشریح ہے اس میں او اگر صحیح سمجھ نہ ہو تو پوچھ سکتے ہو کل اگر زندگی باقی لگے تو اگلی جو آیت کریمہ ان سے پڑھیں گے میں سے رہا تھا کہ رکو تک پہنچا لیں گے لیکن وہ نہیں ہو سکا چلو اسی میں خیر ہوگا